عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عروہ نے خبر دی اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ جس دن سورج گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پر کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا اور بڑی دیر تک قرت کرتے رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کیا ایک بہت لمبا رکو پھر سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمدہ کہا اور پہلے کی طرح کھڑے ہو گئے اس قیام میں بھی لمبی قرت کی اگرچہ پہلی قرت سے کم تھی اور پھر رکو میں چلے گئے اور دیر تک رکو میں رہے اگرچہ پہلے رکو سے یہ کم تھا اس کے بعد سجدہ کیا ایک لمبا سجدہ دوسری رکت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا اور اس کے بعد سلام پھیرا تو سورج صاف ہو چکا تھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا اور سورج اور چاند گرہن کے متعلق بتلایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں اور ان میں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرن نہیں لگتا اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپک جاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو تین